چار قرآنی تحفے حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو چار چیزوں میں مبتلا ہو پھر وہ دوسری چار چیزوں سے کیسے غافل رہتا ہے نمبر ایک تعجب ہے اس پر جو غم اور پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ دعا یہ دعا کیوں نہیں پڑتا لا الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فن من الغم و کدالِ المؤمنین کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں غم سے نجات دی اور اس طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں نمبر دو تعجب ہے اس پر جسے کسی مصیبت کا خوف ہو تو وہ کیوں نہیں کہتا حسب اللہ ون الوکیل کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فن قلب و فغل سوء کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کے حملے اور تیاری کی اطلاع کو سن کر یہ الفاظ کہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹ آئے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی نمبر تین تعجب ہے اس پر جسے لوگوں یعنی دشمنوں کی سازشوں کا ڈر ہو اور وہ یہ نہ پڑھے و فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوقاہ اللہ سیات ما مکرو کہ جب آل فرعون میں سے ایمان والے مرد نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان کی سازشوں کے سر سے بچا لیا نمبر چار تعجب ہے اس پر جو جنت کی رغبت رکھتا ہو تو وہ کیوں نہیں پڑھتا ماشا اللہ لا قوت الا باللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاصہ ربی یعنی من جنتک یعنی ایمان والے شخص نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغ سے بہتر دے لیجئے یہ چار قرآن دعائیں اور وظیفے مل گئے نمبر ایک جو غم مصیبت اور پریشانی میں پھنس جائے وہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کن من الظالمین نمبر دو جسے کسی مصیبت یا برائی کا خوف اور اندیشہ ہو وہ پڑھے حسب اللہ نعم الوکیل نمبر تین جو دشمنوں کی سازشوں کے شر سے بچنا چاہے وہ پڑھے اللہ ان اللہ بصیر بالعباد نمبر چار جسے جنت اور اچھے انجام کی رغبت ہو وہ پڑھے ماشاء اللہ قوت اللہ بلّہ فائدہ ان قرآن آیات کے قصے اور معنی اگر کسی مستند تفسیر میں دیکھ لیں تو انشاءاللہ اللہ بہت فائدہ ہوگا